السلام علیکم introduction to public administration management کا یہ سیونٹینتھ لیکچر ہے لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے بات کی that was about line and staff power and authority کی بات کی ڈیلیگیشن آف اتارٹی کی بات کی اور پھر ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ سینٹرلائزیشن آج ہم مزید ڈیلیگیشن آف اتارٹی کی بات کریں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو ادارے میں امپلیمنٹ کرنا ایک بہت اہم پہلو ہے کسی بھی ادارے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں کے پاس اختیارات نہ ہوں کام کرنے کے اور جب تک سینئر لیول کے لوگ بہتر طور پر اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ نہ کریں اس وقت تک ادارے کے مقاصد حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو آج ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے and let see the overview of the lecture سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ how do we delegate the process of delegation جو ہے وہ کیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کتنا اہم ہے ڈیلیگیشن میں یہ جو ایٹیچیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں رویے یہ کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے بہت اہم ہیں یہ رویہ ہی ہے ڈیلیگیشن کا کہ ہم لوگوں کو اختیار دینا چاہتے ہیں یا نہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے پہلو ہیں وہ کون سے رویے ہیں جو افیکٹو ڈیلیگیشن کو انہینس کرتے ہیں تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے گائیڈ لائنس کیا ہیں to that lead to weak delegation and how do we make delegation effective یہ چیز اس پہ غور کریں گے اور فائنلی ہم جو نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہے جو ہوگا اس کو بھی انٹروڈیوس کر دیں گے آج کے سیونٹینتھ کے لیکچر میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیس آف ڈیلیگیشن جو ہے وہ کیا ہے the process of delegation is that how do we determine how do we decide to delegate and how do we determine that we have properly delegated the authority اس میں سب سے پہلی جو چیز دیکھنی ہے دیکھنے کی ہے جب اگر ہم نے اتارٹی کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے تو اس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے ڈیلیگیشن میں وہ ہے determining the results expected from a position یعنی اگر کسی ادارے میں کوئی بھی ایک پوزیشن ہے جن کی ہم نے بات کی کہ ایک ادارے میں مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں تو کسی بھی پوزیشن پہ جو ہے ہم اس سے کیا توقع کرتے ہیں کس طرح کے نتیجے یا کس طرح کا آؤٹ پٹ جو ہے اس خاص پوزیشن جو ایک ادارے میں ہے اس سے ہم کیا توقع کرتے ہیں مثال کے طور پہ جو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ایک مثال دی تھی ایک پوزیشن کی مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ تو جو مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ ہے اس ادارے کا اس سے ہم کس طرح کے ریزلٹس eh, ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ ہم اس بات پہ بہت کلیئر ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اتارٹی کو ڈیلیگیٹ کریں تو یہ پہلا قدم ہے دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ جو قدم ہے اتارٹی ڈیلیگیٹ کرنے کا وہ ہے assigning task to the position یعنی اس پوزیشن کو ہم کون سے کام جو ہیں وہ دیں گے یعنی کون سے جو اس کے جو ایک کام تو دے دیا کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ ہے لیکن اس کے سب پارٹس کیا ہوں گے اس کی ویریس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی ہمیں بہت واضح ہونی چاہیے تیسری چیز ہے delegating authority to accomplish the task اب جس شخص کو آپ نے اس کے ٹاسک ڈیفائن کر لیے ہیں اور اس سے جو آپ نتائج یا مقاصد آپ چاہتے ہیں وہ اکمپلش کرے تو آپ اس کو کتنی اتھارٹی دے رہے ہیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے مثال کے طور پہ اگر آپ یوں کہیں کہ کسی بھی شخص کو کہا ہے کہ ریزلٹس جو ہیں ریسرچ کے وہی میں مثال دیتی ہوں مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ کی کہ ایک سال میں آپ نے یہ یہ ریسرچ کرنی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ فیوچر ٹرینڈز جو ہیں آرگنائزیشنل کی سروسز کے کیا ہونے چاہیے اب ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے کچھ ریسورسز چاہیے ہوں گی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوگی اور اس شخص کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے بجٹری بھی اور یہ اختیار بھی ہونا یعنی اس کے بجٹری سے مطلب ہے کہ یہ اختیار کہ وہ پیسے اسپینڈ کرنے کے اختیارات ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے پیسوں کے لیے کسی اور شعبے میں کے لیے کے اوپر تو اس کے لیے یہ اپنے کام کو ایک سال میں شاید مکمل کرنا اتنا آسان نہ ہو اسی طرح سے یہ فیصلہ اس فیصلے کا اختیار کہ اس نے اگر کوئی مزید لوگ ہائر کرنے ہیں تو ان کی ہائرنگ کا اختیار جو ہے وہ اس شخص کے پاس ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہائر کرنے والا کوئی اور ادارہ ہے یا کوئی اور پوزیشن ہے اور کام لینے والا جو ہے وہ کوئی اور پوزیشن ہے یہ ایک آپ کو میں ہائپوتھیٹیکل جو ہے ایک فرضی مثال دے رہی ہوں اور ایسا ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب تک ایک کام کو کرنے کے اختیارات پورے نہیں ہیں اور آپ کو ایک ٹائم فریم دے دیا جاتا ہے تو وہ کام پورا کرنا اس ٹائم میں اتنا ممکن نہیں ہوتا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے so delegating authority to accomplish the task is very important اس کے علاوہ جو ہے جو آخری چیز اس میں بڑی اہم ہے holding the person responsible for the task completion آپ جب اتارٹی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو آپ اس شخص کو نہ صرف اختیار دیتے ہیں بلکہ آپ اس شخص کو اس چیز کا ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں کہ اس نے وہ کام کو مکمل کرنا ہے یہ مینجمنٹ کی اور ایڈمنسٹریشن کی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ authority and responsibility go together یعنی جب آپ کسی شخص کو اختیار دیتے ہیں تو اس کو ذمہ داری بھی سونپتے ہیں کہ وہ ہی اس کام کو مکمل کرے گا authority without responsibility can not be can not be achieved so you have to give authority and you have to give responsibility the art of delegation جو ڈیلیگیشن ہے وہ ایک نہ صرف آپ نے جیسے دیکھا کہ اس کا ایک پروسیس ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک آرٹ ہے ایک طریقہ ہے جس سے آپ لوگوں کو اتارٹی ڈیلیگیٹ کریں گے تو اس آرٹ میں کیا چیزیں اہم ہیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو کسی کو اختیار دینا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے اختیار میں سے ایک اس اختیار کا حصہ دوسرے کو دے رہے ہیں اور جب اختیار یعنی اتارٹی آپ دوسرے کو دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک رویہ چاہیے اور وہ رویہ کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اتھارٹی جو ہے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جیسے میں نے بات کی رویوں کی پرسنل ایٹیچیوڈ آف اے پرسن از ویری امپورٹنٹ وین ون از ڈیلیگیٹنگ اتارٹی سو پرسنل ایٹیچیوڈ میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے ریسپٹیونیس ہاؤ ریسپٹیو یو آر ٹو گیو یور اتارٹی ٹو یور سب یہ ایک فریم آف مائنڈ کی بات ہے کہ آپ کی اختیار دینا چاہتے ہیں یا سب اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو receptiveness it is the willingness of manager to give subordinate chance to make decision یعنی آپ اپنے جو آپ کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں جو آپ کی امپلائیز ہیں آپ ان کو موقع دیں کہ وہ بھی فیصلے کریں یعنی فیصلہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوں اور وہ فیصلہ کرنے کا اختیار اس کو اس کے پاس ہو تو وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیصلے میرے پاس آئیں لیکن ایک اچھا مینیجر وہی مینیجر ہے جو اپنے سبارڈینیٹس کو یہ اختیار دیتا ہے موقع دیتا ہے کہ وہ بھی فیصلہ کرے دوسری چیز جو اس میں رویے میں آتی ہے پرسنل ایٹیچیوڈ میں جب آپ اتھارٹی جو ہے اس کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں وہ چیز ہے willingness to let go willingness to let کو کیا ہے those managers who position do not part part with decision that they made at lower level یعنی آپ دیکھیں اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ managers جو lower لیول سے ہائر لیول پر آتے ہیں وہ تھوڑے سے ہچکچاتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اپنی اختیار میں سے کچھ اختیارات لوور لیول پہ دینے ایک طرف تو ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اتنے عادی ہو گئے ہوتے ہیں لوور لیول پہ فیصلے کرنے کے کہ جب وہ ہائر لیول پہ جاتے ہیں تو جو وہ فیصلے لوور لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی وہ اختیار اوپر لے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اختیار جو نیچے آنے والے لوگ ہیں وہ ان کو دیں ان کو یہ عادت اتنی پڑ جاتی ہے کہ وہ اختیارات اپنے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دے رائز ان دی آرگنائزیشن وہ اختیارات بھی اپنے ساتھ لیتے جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی فیصلے جو ہیں وہ لوئر لیول پہ ہی رہنے چاہیے ہائر پوزیشن پہ جو چھوٹے معاملات ہیں ان کو ہائر پوزیشن پہ تک نہیں لانا چاہیے کیونکہ جو سینئر مینیجرز ہیں ان کی ذمہ داریوں کی جو نوعیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے نیچرلی وہ کسی اور مقصد یعنی ان کا مقصد یا ان کا جو رول ہے جو ان کی پوزیشن ہے اس ادارے میں وہ مختلف ہو جاتی ہے تو ایسی صورت حال بھی ہوتی ہے جہاں پہ مینیجرز جو لوور لیول سے ہائر لیول پر آتے ہیں وہ ان they do not want to part with those with that authority so they they take do not want to let it go so they take that authority with them which they were which they had at the lower level so یہ بھی ایک پہلو ہے رویے کا تیسری چیز ہے willingness to make to allow others to make mistakes اور ٹو میک ڈسیزن دیکھیے کہ اس میں یہ ہے کہ willingness to let others make mistakes although no responsible managers would sit idle and watch the subordinates make mistakes but if the cost of mistakes is not high it should be considered as investment in personal development اس بات کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جتنا ہم مطلب غلطی کہتے ہیں کہ جو جو آپ غلطی سے سیکھ غلطی کر کے سیکھ سکتے ہیں وہ آپ صحیح کام کر کے اتنا نہیں سیکھ سکتے یعنی انسان کے اندر ایک سیلف لرننگ کا پہلو ہے ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت اپنی کامیابیوں سے سو so, یہاں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے سب کو اتنی اجازت دیں اتنا اختیار دیں کہ وہ غلطی کریں اور اپنی غلطی سے وہ سیکھیں لیکن ایسی غلطیاں کرنے کی اجازت دیں جن کی قیمت جو ہے وہ زیادہ نہ ہو یعنی these mistakes should not be very expensive mistakes چھوٹی چھوٹی غلطیاں نا no manager would like that his or her subordinate should make mistake and he or she should sit and watch them making mistakes لیکن اگر ہم اس چیز کو اس غلطی کو اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ جو کاسٹ آف میکنگ مسٹیک ہے یعنی جو قیمت ہے اس غلطی کرنے کی یہ انویسٹمنٹ ہے ایک طرح کی ایک مینیجر جو غلطی کر رہا ہے ان ہز اور ہر پرسنل ڈیولپمنٹ یعنی وہ شخص جو ہے وہ سیکھ رہا ہے اس کی لرننگ ہو رہی ہے تو اگر ہم اس کا پازیٹو پہلو غلطی کا یہ دیکھیں کہ this is development an investment in personal development تو پھر یہ ہم چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں ادارے میں uh, لوگوں کو کرنے دینی چاہیے as long as these do not become blunders and huge mistakes and turn into huge cost تو یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ uh, اگر آپ اور اس میں پہلو جو ہے وہ ٹریننگ کا بھی ہے یعنی لوگ جب سیکھ رہے ہیں تو وہ ٹرین بھی ہو رہے ہیں اپنے جاب میں اور وہ ٹریننگ ان کی کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ورک شاپس پہ سیمینارس پہ بھیجتا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کو ٹریننگ نئے نالج کی نئے اسکلس کی نئے رویوں کی اس کو تربیت دی جائے تو یہ بھی جو لرننگ ہے یہ بھی ایک طرح کی تربیت ہے اور یہ اسی وقت آ سکتی ہے جب مینیجرز یہ سمجھیں کہ یعنی مینیجرز جو سینئر مینیجرز ہیں ان کا یہ رویہ ہو کہ ہم اپنے سبارڈینیٹس اور امپلائیز کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ سیکھیں تو this counts towards the attitudes of the managers چوتھا پہلو جو ہے personal attitudes in delegation is that you learn to trust your subordinates آپ اپنے سبارڈینیٹس پر اعتماد کریں بھروسہ کریں کوئی بھی ہیومن ریلیشن شپ چاہے وہ پرسنل ہو یا آرگنائزیشنل یعنی ادارے میں یہ سارے ریلیشن شپس ہی ہوتے ہیں اس وقت تک اس میں استحکام نہیں پیدا ہو سکتا لوگ کام نہیں کر سکتے جب تک سینئرز جو ہیں وہ جونیئرز کو ٹرسٹ نہ کریں اور جو جونیئرز ہیں وہ سینئرز کو ٹرسٹ نہ کریں so willingness to trust subordinates superior should trust subordinates that they can make decision یعنی آپ ان کو اس چیز کا اختیار دیں ڈیلیگیٹ کریں اتھارٹی کہ وہ صحیح فیصلہ ہی کریں گے تو اعتماد جو ہے وہ کسی بھی چاہے ادارے کے اندر ہو یا پرسنل ریلیشن شپس ہوں اس میں بہت اہم ہے بغیر اعتماد کے بغیر ٹرسٹ کے ادارے جو ہیں وہ چل نہیں سکتے اور نہ ہی وہ جو سبارڈینیٹس ہیں جو امپلائیز ہیں وہ مقاصد نہیں حاصل کر سکتے جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیز اہم ہے ڈیلیگیشن میں وہ ہے لوگوں کے رویے کیا ہیں ان کے ایٹیچیوڈس ٹورڈز ڈیلیگیشن کیا ہیں اس چیز کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اداروں میں بعض بعض دفعہ یا کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ لکھا ہوا رولز جو پروسیجرز ہیں اس میں یہ بات لکھی بھی ہو کہ یہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہونی چاہیے اور لوور لیول پہ جانی چاہیے اتھارٹی یعنی اختیارات لیکن کچھ مینیجرز اپنے ذاتی رویوں کی وجہ سے اتھارٹی جو ہے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کر پاتے ہیں سو so, اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے ذاتی رویے ہیں پرسنل ایٹیچیوڈز ہیں that hinder the delegation of authority اب ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم ویک ڈیلیگیشن جو ہے اس کو کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں یعنی اس پہ ہم کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں اب وہ ایسپیکٹس اور وہ ڈائمینشنس دیکھیں گے کہ جب ہم ڈیلیگیشن کو افیکٹو بنا سکیں یا ڈیلیگیشن کو اسٹرینتھن کر سکیں تو سب سے پہلے جو چیز اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہے وہ ہے define assignments and delegate authority in light of results expected اور give sufficient authority to make possible the achievement of assigned goals پہلی چیز اور یہ چیز یہ کہی کہ اگر آپ نے ڈیلیگیشن کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ جاب کیا ہے اسائنمنٹ کیا ہے اور اس جاب کو سے ریلیٹڈ آپ نے کتنی اتھارٹی جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرنی ہے اور اس کے مطابق آپ جو جو آپ کسی سے کام کروانا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو اختیار دیں تو پہلا جو ویک ڈیلیگیشن کو اوور کم کرنے کا پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جاب آپ کس کو کیا اسائن کر رہے ہیں اور کیا اس کے مطابق اس کے مطابق آپ اس کو اختیارات دے رہے ہیں یا نہیں یعنی آپ نے یہ تو کہہ دیا کسی کو کرنے کے لیے کہ گو اینڈ پرچیز لیٹ سے گو and purchase machinery or a tool or an equipment right لیکن آپ کو آپ نے اس کو اس کام کے کرنے کے لیے اس کے مطابق یا تو پیسہ نہیں دیا آپ نے اس کو یا آپ نے اور طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا آپ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ابھی وہ ادارے کی کوئی ٹرانسپورٹ لے جا کر مارکیٹ میں جا کے چیزوں کی قیمتیں معلوم کرے جو بھی آپ نے چیز پرچیز کرنے کو کرنے کے لیے دی ہے تو آپ نے صرف یہ کہہ دیا اسائنمنٹ دے دی لیکن اس کے ساتھ اختیارات جو ہے وہ نہیں دی سو so, پہلا قدم ہے کہ آپ جاب اسائن کریں اور اس کے ساتھ اتھارٹی دیں دوسری چیز جو ہے جس کے بارے میں کلاسیکل جو آ, کیا کہتے ہیں تھیوری جو کلاسیکل اسکول ہے جس نے اس بات کو بڑا ایمفسائز کیا ایف ڈبلو ٹیلر نے to select the right person selection of a person is very important so right man for the right job اگر آپ نے ایک سوٹیبل شخص جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے کام کرنے کے لیے سوٹیبل سے مطلب یہ مراد ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ویل well ٹرینڈ ہے وہ کام کو سمجھتا ہے جو آپ نے اس کو ذمہ داری سونپی ہے اس کو وہ پوری طرح سے سمجھتا ہے یعنی یوں آپ کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص الیکٹریشین ہے اور آپ نے اس کو وہی جاب سونپا ہے یہ نہیں کیا کہ آپ نے ویلڈر کو الیکٹریشین کی جگہ دے دی you know the person who knows the job electrician کی پوزیشن ہے اور آپ نے اس کی جگہ ویلڈر لگا دیا then you have not select the right person right so you have to choose the right person who is trade or in the job which you are assigning نا کچھ تو کام ایسے ہوتے ہیں اداروں میں جو جنرل نیچر کے ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی you know like if you have somebody in your organization doing the looking or supervising the general management of the organization so anybody who is who has the basic common sense gradually will know what the job is لیکن اگر آپ نے اکاؤنٹنگ کا جاب ہے اور آپ نے بجائے اس کے کہ جو اکاؤنٹنگ کو سمجھتا ہو اکاؤنٹنٹ نہیں ہے اس کو اکاؤنٹنگ کی اکاؤنٹس آفیسر لگا دیا ہے and the person does not has no knowledge of account or accounting then that person is not suitable for that particular job so it's very important when you select people for the organization you should keep in mind that whether the person you are selecting is the right person یعنی آپ right person for the right job is a traditional and even in modern times very important aspect when you we are selecting people تیسری چیز ہے maintain open lines of communication اب اتھارٹی تو آپ نے ڈیلیگیٹ کر دی لیکن آپ دیکھیں کہ جب بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر جو آپ کے امپلائیز ہیں یا سب ہیں ان کو آپ سے کچھ چیزوں کی وضاحت لینی ہوتی ہے آپ نے جاب اسائن کر دیا آپ نے اختیارات بھی دے دیے لیکن پھر بھی بعض دفعہ بہت سے کوشچنز آتے ہیں اور آپ کام کام کے دوران اور یہ ہوتا ہے کہ وضاحت جو ہے چاہیے ہوتی ہے اور سوالوں کے جواب چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ you keep the lines of communication open یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ جی یہ میں نے آپ کو جاب دے دیا یہ آپ کو اختیارات دے دیے بس اب آپ میرے پاس مت آئیے گا اب کوئی سوال نہیں بات ختم ہو گئی نہیں جب ریئل لائف سچویشن میں ایسی بہت سی صورت حال جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے جہاں پر جو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں وہ آپ سے بار بار چیزوں کی وضاحت طلب کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دروازے کھلے رکھیے اور آپ لوگوں کو ناٹ اونلی کہ فزیکلی دروازے کھلے ہوں بلکہ مینٹلی بھی اس طرف آپ کا رویہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آپ سے پوچھیں اور آپ ان کو بتائیں good manager is also this see a good teacher کہ آپ کو ایکسپلین کرنا آنا چاہیے کہ کیا کیا چیز جو انہوں نے سوال کیے ہیں ان کو آپ تسلی بخش ان کا جواب دے سکیں اور ان کو گائیڈ کر سکیں so guidance of from the manager or from the senior is very important even if you have given the person the authority so keep the communication channels یعنی بات چیت کے اور رابطے کے جو چینلز ہیں ان کو آپ اوپن رکھیے چوتھی چیز ہے establish proper control controlling administration اور مینجمنٹ میں ایک بہت اہم ٹاپک ہے اس کو ہم وضاحت کے ساتھ علیحدہ ایک اس پہ لیکچر ہوگا بات چیت ہوگی لیکن یہاں پہ صرف اتنا بتانا کافی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ادارے میں کنٹرول میکینزمز نہیں رکھے ہیں یعنی اگر آپ نے یہ کوئی اسٹینڈرڈز ڈیولپ نہیں کیے ہیں کام کرنے کے کوئی بھی اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے مثال میں آپ کو اسٹینڈرڈ کی یہ دے سکتی ہوں just a very small example کہ اگر آپ نے اپنے ادارے میں لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ لیٹ سے آج کے دن میں آپ نے اتنی اتنے لوگوں کو let the organization is a driving licence دینا ہے اور آپ لوگوں آپ نے یہ کہا ہے کہ پانچ دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے اور پانچ دن کے اندر لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس ملنا چاہیے تو کنٹرول میکنیزم کیا ہوگا کنٹرول میکنیزم یہ ہے کہ آپ date of application it must be check by somebody کہ جس ڈیٹ کو لوگوں کی ایپلیکیشن آئی ہے فار ڈرائیونگ لائسنس اور جس ڈیٹ کو ایشو ہوا ہے ڈرائیونگ لائسنس کیا وہ پانچ دن سے ایکسیڈ کر رہی ہے کیا وہ پانچ دن سے تجاوز کر رہی ہے اگر تو وہ پانچ دن سے زیادہ میں ڈرائیونگ لائسنس دے رہے ہیں تو پھر یہ بات بڑی واضح ہے کہ your you are not controlling because you have given them standards of five days but you are not controlling it so you have to check کہ وہ جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے اگینسٹ جو کام ہو رہا ہے کیا وہ پراپرلی ہو رہا ہے یا نہیں تو اس میں افیکٹو ڈیلیگیشن میں یہ چیز یہ بات اہم ہے کہ آپ اس چیز پہ ہر کام کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرے it could be any standard اور ہر کام کے لیے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے جس کے جس سے آپ یہ میجر کریں کہ کیا کام اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا سو ڈیلیگیشن میں establishing control is very important آخر میں جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے reward effective delegation and successful completion or assumption of authority یہ بہت ہی اہم چیز ہے اس میں بہت سے کلچرل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں کہ کیا ہم اپنے اداروں میں اچھے بہیویئر کو ریوارڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یعنی اگر لوگوں نے کام اس کے مطابق کیا ہے آپ اسٹینڈرڈ کے مطابق تو کیا آر پیپل ریوارڈیڈ اور ناٹ ریوارڈ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کو تنخواہ تو ملتی ہی ہے لیکن تنخواہ ملنا تو ایک اسٹینڈرڈ اگریمنٹ ہوتا ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے between the employer and employee اگر کام اسٹینڈرڈ سے بہتر ہو اور اس کام میں کوالٹی اچھی ہو تو مینیجرز جو ہیں ان کو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ وہ اپنے سبارڈینیٹس کا اور امپلائیز کو پراپرلی ریوارڈ کریں کیونکہ ریوارڈ سے انکریجمنٹ ملتی ہے ریوارڈ سے ایفیشنسی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے ریوارڈ سے ادارے اپنے مقاصد زیادہ بہتر طور پہ حاصل کر سکتے ہیں سو so, ادارے جو ہیں بہت ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو ہے میکینزمز رکھتے ہیں لیکن عام طور پہ جو میکنزم زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ریوارڈ کا نہیں ہوتا وہ اس کے برعکس کا ہوتا ہے سو so, یہ چیز بہت اہم ہے جب آپ افیکٹو ڈیلیگیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ پانچ پہلو جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں نا وی ول سی کہ کون سے وہ پہلو ہیں یا کون سے وہ ڈٹرمنٹس ہیں یا کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو افیکٹو ڈیلیگیشن کو ظاہر کرتے ہیں رائٹ سو ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک لمبی سی لسٹ ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے ڈیلیگیٹ کرنا ہے اپنی اتھارٹی کو اپنے اختیارات کو تو ہم ان ایسپیکٹس کو اپنے سامنے رکھیں پہلی جو چیز ہے وہ ہے کاسٹ آف ڈسیزن جب بھی اتارٹی ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے ایٹ دا لوور لیول یہ بہت اہم ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس فیصلے کی کتنی قیمت ہے اور قیمت کو ہم ہمیشہ منی ٹرمز میں ڈٹرمن کرتے ہیں مثال وہی آتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بہت قیمت کی چیز خریدنی ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ اپر لیول پر ہوگا ہائر سینئر پوزیشن پہ ہوگا لیکن اگر اسمال پرچیز ہیں ود ان دی آرگنائزیشن کیونکہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ہر طرح کی پرچیز کرتی ہیں اسمال پرچیز بھی ہوتی ہیں and huge amount of purchase are also done so it's very important کہ کس لیول پہ یہ فیصلہ ہوگا ظاہری بات ہے اگر کسی ادارے نے let suppose the organization is providing airline service right so if the airline has to be purchase which is expensive that decision will be made at the second or the first لیول نیچرلی لیکن اگر اسی جو ایئر لائن پرچیز کر رہی ہے اگر اس نے پرچیز کرنا ہے لیٹ سٹیشنری تو سینئر ایگزیکٹو نیچرلی اس میں شامل نہیں ہوں گے وہ بہت لوور لیول پہ اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کتنی اسٹیشنری کیا stationery how much that will be done at so cost of decision is very important in terms of money that if the expensive are to to be purchase it is be decided at the top level so one factor would be before you delegate authority is to see what is the cost یہ یہی بات کی ہے کہ یہی آپ کے سامنے سلائڈ پر ایگزامپل ہے کہ کاسٹ منی ٹرم میں بھی ہے اور دوسری ٹرم میں کس میں کاسٹ ہوتی ہے money is tangible but what is there are intangible cost to the organization as well تو انٹینجیبل کاسٹ کی کیا مثال ہے انٹینجیبل کاسٹ وہ ہوتی ہیں جس میں ادارے کی ریپوٹیشن اب یہ پیسے میں آپ ریپوٹیشن کو جو ہے وہ نہیں اس کے اس کو نہیں تول سکتے یعنی اس کو پیسے سے میجر نہیں کر سکتے تو ریپوٹیشن جو ہے آرگنائزیشن کی اگر reputation of the organization is involved then that is again a decision that will be at the top level not at the lower level یہ آپ کے سامنے سائٹس پر مثال ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ افیکٹو ڈٹرمنٹس یا جو فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہونی چاہیے اور کس لیول پہ اور کیا ہونی چاہیے تو پہلا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کاسٹ کا ہے دوسرا جو فیکٹر ہے جو افیکٹو ڈیلیگیشن ڈٹرمن کرے گا اور یہ ڈٹرمن کرے گا کہ اتارٹی کتنی اور کہاں پہ ڈیلیگیٹ ہونی چاہیے وہ ہے desire of uniformity of policy those who value consistency above all favour centralized authority uniformity of policy کیا ہے یونیفارمٹی آف پالیسی یہ ہے کہ آپ یکساں طور پر ایک فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو اس کی مثال یوں دوں گی کہ جب آپ ہم نے مثال دی تھی کہ departmentalisation at the geographical level تو جغرافیکل لیول پہ جب آپ ڈپارٹمنٹلائزیشن کرتے ہیں تو آپ ان یونٹس کو جو ڈفرینٹ جغرافیکل ایریاز میں ہیں ان کو آپ اختیارات دیتی ہیں اب ان اختیارات میں آپ کچھ اختیار ایسے ہیں جن میں آپ اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ سینٹرلائزڈ ہی رکھنا چاہیں گے وہ کیا چیزیں ہوں گی یعنی اس اس غرض سے آپ سینٹرلائزڈ رکھنا چاہیں گے کہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ یونیفارم ہو یعنی یکساں ہو میں آپ کو مثال دوں گی سیلریز کی یعنی اگر individuals let say southern region میں کام کر رہے ہیں رائٹ right? یا ویسٹرن ریجن میں کام کریں ایسٹرن ایریا میں کام کریں ان کی جو سیلریز ہوں گی وہ یکساں ہوں گی جو بیسک سیلریز ہیں وہ یکساں ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیلری اور ویجز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ڈٹرمنٹ ہوتی ہیں جو کوئی بھی ادارہ جب اس نے لوگوں کو ہائر کرنا ہوتا ہے تو جو سیلریز ہے ویجز ہیں وہ ایک اہم پہلو ہے کسی بھی ادارے کا تو اس کو یونیفارم اگر آپ یہ کرے گا اگر ادارہ یہ کرتا ہے کہ جو ویسٹ میں ہیں ان کی سیلری جو ہے وہ زیادہ رکھے اور جو ایسٹ میں ہیں ان کی سیلریز جو ہیں وہ کم رکھی جائیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ تر لوگ ویسٹ کی طرف جانا چاہیں گے ایسٹ میں جو ہے وہ جابس جو ہے اس کی کمی ہو سکتی ہے just because of this factor تو یونیفارمٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پالیسی کو یکساں رکھتے ہیں تو آپ بیلنسز جو ہیں وہ کریٹ نہیں کرتے you know you want to create a balance within the organization سو بہت سے پہلو میں نے یہ آپ کو ایک مثال دی ویجز اور سیلری کی لیکن بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ پالیسی جو ہے وہ اس میں یکسانیت ہو برابر کے برابر کا فیصلہ کیا جائے اس وجہ سے آپ اس کے جو فیصلے ہیں وہ سینٹرلائز رکھتے ہیں سو so, یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے جو ڈٹرمن کرے گا کہ آیا آپ نے کتنی ڈیلیگیٹ کرنی ہے اتارٹی سینٹرلائز رکھنی ہے یا ڈی سینٹرلائز کرنا ہے فیصلہ یہ اگین آپ کو مثال دی ہوئی ہے کہ یونیفارم یونیفارمٹی کا فائدہ کیا ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے فردر تیسرا جو اس میں پہلو ہے وہ ہے size and character of organization جب آپ ڈیلیگیٹ کریں گے اتارٹی تو آپ اپنے سامنے یہ پہلو رکھیں گے کہ اس ادارے کا سائز کیا how big is the organization the larger the organization the more decisions will be made ٹھیک ہے جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی اس میں اتنے زیادہ فیصلے کرنے ہوں گے فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے گی and the decision will be made at different level in the hierarchy اور وہ فیصلے ہیراکی میں مختلف لیولس پر ہوں گے کچھ ٹاپ لیول پہ کچھ مڈل لیول پہ کچھ اس سے کم لیول پہ اور کچھ بالکل لوور لیول پہ and then this makes decision making slow therefore delegation is required اب اس کی مثال میں صرف حکومت جو ہے اس سے لیں گے یعنی سب سے بڑا ادارہ کیا ہے دل, اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ حکومت ایک بڑا ہیوج ادارہ ہے huge in the sense that it employs large number of people it has got a huge size it functions and operates in all the four provinces in all the districts and in very remote areas so the size of the organization is large and government has to make number of decisions بہت سے فیصلے جو ہیں حکومت کو کرنے پڑتے ہیں اگر سب فیصلے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہونے لگیں تو سب خلکت خدا اس طرف کا رخ کرے گی اور فیصلے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ جتنا آپ اس کو سینٹرلائز کریں گے اتنے فیصلے جو ہیں سلو ہو جائیں گے اور سلو ڈسیزن میکنگ جو ہے وہ ادارے کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتی ہے ہنڈر کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتارٹی کو ڈیلیگیٹ کریں delegation is required at that level so large organization would keep certain policies uniform and would keep certain decision centralize but large organizations would like to delegate certain aspects of their at the lower level so that decisions are made at the at the lower level and the work of the organization does not stop اگر ادارے فیصلے نہیں کریں گے تو کام سلو ہو جائے گا اور کام سلو ہوگا تو جو ادارے کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا سو so, جو فیکٹر ڈٹرمن کرتا ہے کہ آیا اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے کہاں پہ ہونی چاہیے وہ اس کا سائز اور دی uh, کیریکٹر uh, اور nature of the organisation is very important پھر پہلو ہے history and culture of the organisation the history and culture of organisation is very important کچھ ادارے ہسٹوریکلی یا یوں کہہ لیں کہ ہسٹوریکلی اس سینس میں کہ ان کی اسٹرکچر یا ان اداروں کی جو آبجیکٹوز جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے یا وہ سینٹرلائزڈ رکھیں یا وہ اس ڈسیزن میکنگ کو ڈی سینٹرلائزڈ کریں تو جو ادارے اپنی اسٹرکچر کو سینٹرلائز رکھتے ہیں میں نے آپ کو مثال دی تھی ان اداروں کی جو ڈیل کرتے ہیں ایمرجنسی سے یا کرائسس سے اور میں نے ایک one of eight one point in my lectures میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فار ایگزامپل جو فائر بریگیڈ ہے یا جو ڈیل کرتے ہیں فلڈ از اندر کرائسس جو اس طرح کی کرائسس سچویشن سے یا ایمرجنسی سچویشن سے ڈیل کرتے ہیں ان اداروں کی زیادہ ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈسیزن میکنگ جو ہے سینٹرلائز رکھیں اور ان کی بڑی کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر جو ہے بڑی فرم ہوتی ہے ان پلیس ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائسس سے جو ادارے ڈیل کرتے ہیں ان اس میں یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کی سے مشورہ لیں یا زیادہ بات چیت کریں اس میں ہر اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یعنی ہر ایکٹیویٹی کے لیے ایک ڈیفائنڈ ٹاسک ہوتا ہے اور اس میں کام کرنے والے کو بڑا کلیئرلی یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے لہذا یہ ایک ادارے کا ایک اپنی ہسٹری ایک اس کا اپنا کلچر ہوتا ہے اور ایک اس کے جو سب سے اہم چیز ہے مقاصد جس مقصد کے لیے وہ ادارہ ہے تو یہ بڑا ڈٹرمن کرتا ہے کہ جو اس کی اسٹرکچر ہے اور اس کے مقاصد اور اس کی ہسٹری ویدرٹ از سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ سو عام طور پہ organisations that deal with emergency crisis, they they are more structured and they are more centralised جو پانچواں ایلیمنٹ ہے ڈٹرمن کرتا ہے whether it should be decentralised اور افیکٹو ڈی سینٹرلائزیشن کا جو پانچواں اہم پہلو ہے وہ ہے مینجمنٹ فلاسفی مینجمنٹ فلاسفی سے مطلب یہاں مراد یہ ہے کہ واٹ آر دی آئیڈیلس کیا سوچ ہے کیا آئیڈیا ہے ٹاپ مینجمنٹ کا ریگارڈنگ سینٹرلائزیشن uh, اور ڈی سینٹرلائزیشن اب اس میں بہت سے پہلو آ جاتے ہیں اور اس میں وہ پہلو جس کی ہم نے ابھی بات کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذاتی رویے پرسنل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ڈیلیگیشن وہ بھی اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں ٹاپ مینجمنٹ پہ کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے اور یہ ادارے کی ضرورت ہے کیونکہ ادارے کے مقاصد جو ہیں ڈی سینٹرلائزیشن سے یا ڈیلیگیٹڈ اتارٹی سے بہتر طور پہ حاصل ہو سکیں گے تو انہیں یہ دینا چاہیے ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے اتارٹی لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے آئیڈیلز یہ ہیں کہ نہیں سینٹرلائزڈ ہونے چاہیے تو یہ پھر اتارٹی جو ہے سینٹرلائز رہتی ہے سو یہ پہلو ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ whether authority should be centralised اور ڈی سینٹرلائزڈ اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیلیگیشن آف اتارٹی جو ہے اور کس ایکسٹینٹ تک جو ہے ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے یہ کچھ اہم پہلو ہیں ڈیلیگیشن آف اتارٹی کے اس میں جو چھٹا پہلو ہے this is desire for independence desire for independence there are offices operating in the far flung area need to be need to be given authority long line of communication cause frustration therefore authority should be delegated یہاں پر ہے ڈیزائر فار انڈیپینڈینس سے مراد یہ ہے کہ جو ادارے بہت دور دراز کے علاقوں میں واقع ہیں اور ان کے ہیڈ آفیسز جو ہیں وہ کسی ایک سینٹرل جگہ پہ ہیں تو وہاں پہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ اگر لانگ لائنز آف کمیونیکیشن یہاں سے یہاں پر لانگ لائن آف کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے نہ صرف فزیکل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے بلکہ اس اس کمیونیکیشن کی بات بھی ہو رہی ہے جو ہیراکیکل لیولز ہیں یعنی ہیراکی میں ڈفرینٹ لیول سے جو چیز فیصلے گزر کے اس ایریے تک پہنچتے ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے تو اگر ایسے علاقوں کے جو آفیسز ہیں ان کو ڈی سینٹرلائزڈ یا ان کو اتھارٹی یا اختیارات جو ہیں ڈیلیگیٹ کر دیے جائیں تو ادارے جو ہیں بہت سی فرسٹریشن سے بچ جاتے ہیں اور اس میں ایک ڈگری آف انڈیپینڈینس یعنی ایک تھوڑا سا خود اعتمادی اور تھوڑا سا فریڈم کا پہلو اس ادارے میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے تو یہ چیز بھی ایک پہلو ہے دیکھنے کا جب ہم بات کرتے ہیں افیکٹو ڈی سینٹرلائزیشن کی پھر ہے اویلیبلٹی آف مینیجرز یعنی یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہیں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی کو بہتر طور پر استعمال کر کے ادارے کے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں گے یعنی عام طور پہ جو شارٹیج آف ٹرینڈ پرسنل ہے that is the element that stops اور hinders the delegation of authority اگر آپ اس کو پڑھیں کہ سلائیڈ کو کہ availability of managers shortage of well trained manager میں lead to centralise decision making یعنی اگر آپ کے پاس ویل ٹرینڈ اور یہ بات پہلے بھی کی ہے اور یہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ویل ٹرینڈ نالجبل لوگ اور ہیں تو پھر تو آپ ڈیسینٹرلائز کر سکتے ہیں کسی بھی ڈی سینٹرلائزیشن میں یا ڈیلیگیشن میں یہ بہت اہم پہلو ہے کہ جس کو اختیار دے رہے ہیں کیا وہ اس اختیار کو صحیح طور پہ سمجھتا ہے اور اس اختیار کو صحیح طور پہ استعمال کرنا جانتا ہے یعنی اس کے پاس جاب سکلز ہیں یا نہیں ہیں تو عام طور پہ اگر ویل well ٹرینڈ لوگ موجود نہ ہوں تو جو مینیجرز ٹاپ لیول پر ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اتارٹی کو سینٹرلائز رکھتے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ whether authority should be delegated اور ڈی سینٹرلائز اور اٹ شوڈ ناٹ بی آٹھواں جو اس میں ہے وہ ہے کنٹرول ٹیکنیکس اور effective delegation means that manager develop good system of controlling آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک چیز کو بہت ریپیٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے کنٹرول اور کنٹرول کو ہم اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کھلا اختیار دے دیں اور اس پہ کوئی آپ اسٹینڈرڈس ڈیولپ نہ کریں ان کے بہیویئر کو مینج کرنے کے لیے تو پھر تو everybody will be in their own direction so it's important that standards need to be develop and control mechanism کہ جو ڈیلیگیٹڈ اتارٹی ہے جوگرافیکلی ڈیلیگیٹڈ ہے یا within the organisation it is delegated ایک ادارے کے اندر ہی وہ جوگرافکلی ڈسپرس نہیں ہے لیکن ایک ادارے کے اندر ہی اتارٹی ڈیلیگیٹ کی گئی ہے تو جو سینئر لیول پہ لوگ ہیں جن کے پاس لارجر اور بگر اتارٹی ہے وہ ان کو یہ معلوم ہو ان کو ایک رپورٹنگ میکینزم ہو جن سے پتا ان کو یہ معلوم ہو کہ جو اتھارٹی انہوں نے ڈیلیگیٹ کی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اسی طرح سے ہو رہا ہے اور اگر اس کا استعمال جو ہے اگر کنٹرول میکنیزمز نہیں ہوں گے تو اس کا استعمال جو ہے اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے یعنی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی کا مس یوز ہونے کے بھی امکانات ہیں اسی لیے ہر بات میں یہ ہر پہلو سے جب اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے تو اس چیز کے کا کو ایمفسائز کیا جاتا ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ کنٹرول میکینزم ضرور ڈیولپ کریں اسٹینڈرڈ ڈیولپ کریں تاکہ جو اتھارٹی جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو اگر آپ نے اتھارٹی دے دی ہے اور آپ نے کنٹرول میکینزمس نہیں ڈیویلپ کیے ہیں تو یہ بہت اس کے امکانات ہیں کہ وہ اتھارٹی جو ہے وہ مس یوز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اتھارٹی ایک طرح کی ڈسکریشن ہے discretion means you are giving choice to the managers that they can use their position for any purpose so discretion میں ایک کائنڈ آف اے فریڈم بھی اویلیبل ہوتی ہے اگر ٹوٹل فریڈم ہو جائے گی تو there is all likelihood of its being misused so control mechanism are very important when we are delegating authority اب ایک جو ٹاپک ہے جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے کوآڈینیشن یعنی اتھارٹی آپ نے مختلف اداروں کو ڈیلیگیٹ کر دی اور ہم نے یہ دیکھا کہ افیکٹو ڈیلیگیشن میں کون سے پہلو ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں that we should keep in view when we are delegating and what are the personnel attitudinal of of people that may hinder the delegation of authority so within the organisation تو ایک جو پہلو جس کی ہم نے بات پہلے بھی کی تھی اور جو بہت اہم پہلو ہے وہ ہے کوآڈینیشن کوآڈینیشن جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو اس میں چاہے وہ ڈپارٹمنٹلائزیشن اس کی پروڈکٹ بیسس پر ہو یا اس کی ڈپارٹمنٹلائزیشن فنکشنل بیسس پر ہو یا اس کی ڈپارٹمنٹلائزیشن جغرافیکل بیسس پر ہو یا کسٹمر بیسس پر ہو تو ہم نے ایک بات کہی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ سب جب لوگ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں تو اس میں کچھ پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں اور پرابلمس جو کریٹ ہوتے ہیں وہ سب سے جو ایک بیسک فنڈامینٹل پرابلم جو کریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے people tend to become more specialist in their own area یعنی اگر مارکیٹنگ کے لوگ ہیں یا بجٹنگ کے لوگ ہیں یا اکاؤنٹنگ کے لوگ ہیں اکاؤنٹ سیکشن کے لوگ ہیں تو وہ اپنے اپنے شعبوں میں اتنا زیادہ وہ کام کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو اور شعبے ہیں اسی ادارے کے ان میں ان کا رب اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ کچھ کم ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر جو شعبہ ہے اس وہ ایک اپنی پرسپشن جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے so coordination is a process of integrating activities of the separate departments in order to achieve organisational goal effectively and efficiently یعنی کوآڈینیشن کو دوسرا لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ انٹیگریشن بھی ہے یعنی آپ آپس میں اگر ایک جو سیپریٹ ویو آپ کہہ لیں یا اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے people tend to develop tunnel view یعنی وہ صرف ہر چیز کو اپنے اپنے شعبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ہولسٹک ویو کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک آپس میں کوڈینیشن جو ہے وہ بھی ہو so without coordination people will tend to look to their own work alone and they will lose sight of the whole organisation and attempt to pursue their own departmental interest جسے میں نے کہا کہ وہ اپنے ہی ایک ٹینل ویو ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو اس ٹینل ویو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ holistic view of the organisation جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے so coordination brings in the holistic view of the organisation نہ کیا ہے کوآڈینیشن جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اور اس سے کیا لیک آف کوآڈینیشن سے کیا مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں the importance of coordination is due to high degree of specialisation اور ڈویژن آف ورک میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ ڈپارٹمنٹلائزیشن کی وجہ سے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے جہاں پہ اسپیشلائزیشن بہت اچھی چیز ہے وہاں پر اسپیشلائزیشن جو ہے اس کے کچھ نقصانات ہیں اور کوآڈینیشن بہتر کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسپیشلائزیشن کے کیا نقصانات تو پہلا جو پہلی جو بات ہے specialisation leads to four types of effect on people right اس کے چار قسم کے اثرات ہوتے ہیں پہلا اثر جو لوگوں پر ہوتا ہے they tend to develop own perception on organisational goals for example accountants see cost control as most important یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب لوگ اپنے اپنے شعبوں میں کام کرتے ہیں for a long period of time they tend to lose sight of the whole of the organisation تو وہ کیا کرتے ہیں اس میں کہ ان کے اپنے ایک ویوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جب ریئل لائف میں آپ آرگنائزیشن جوائن کریں گے تو یہ آپ چیز دیکھیں گے کہ جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ صرف ہر چیز کو منی ٹرمز میں دیکھے گا تو جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں وہ اپنے ہی پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز کو دیکھیں گے تو ہر ایک کی اپنی ایک پرسپشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے ان دی آرگنائزیشن پھر ان کی ٹائم اورینٹیشن جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے ٹائم اورینٹیشن سے مراد ہے کہ اگر جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان کے لیے ٹائم کی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم میں تھوڑے سے وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں اس لیے کہ جو ریسرچ کا کام ہے اس میں وہ لانگ ٹرم اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اس they are but more relaxed لیکن پروڈکشن کے جو لوگ ہیں ان کے لیے time is a biggest constraint they have to give the output a given time frame اب اگر میں آپ کو پبلک سیکٹر uh, سے مثال دوں uh, کی آرگنائزیشن میں تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ادارے جیسے مثال کے طور پہ جہاں پہ اگین گورمنٹ کے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں جن میں ریسرچ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو ان کا جو پرسپشن ہوتا ہے وہ اسی طرح سے تھوڑا سا لانگ ٹرم پرسپشن ہوتا ہے لیکن گورمنٹ کے ادارے اگر ہوں گے جیسے ہاسپٹلس وغیرہ ہیں جہاں پہ ایمرجنسی سچویشن ہے تو وہ ان کا جو ٹائم فریم ہے وہ they will be more bound by time ان کی ٹائم اورینٹیشن جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ یا کانسٹرینٹ ہوگی ان دو چیزوں کا جو افیکٹ ہے وہ لوگوں پر ان کے انٹرپرسنل اسٹائلس کو افیکٹ کرتا ہے دی اب to effect the interpersonal style people in production میں نیڈ کلیئر کٹ آنسر تو ان کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے بڑے کلیئر کٹ آنسر چاہتے ہیں لیکن جو ریسرچ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ذرا لانگ ٹرم ڈسکشنز جو ہیں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ڈگری آف فارمیلٹی یعنی clear standard performance are required in production یعنی جہاں پر زیادہ کلیرٹی چاہیے وہاں پہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو ہیں وہ بہت کلیئرلی لیڈ ڈاؤن ہونی چاہیے they are more formal now we will just introduce this topic of planning and for the next subject we will be taking up planning planning as a matter of fact is just what we forecast about the future تو آج جو ہم نے بات کی ہے وہ uh, بات کی ہے کہ ہم اتارٹی کو کس طرح سے افیکٹولی ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں یعنی اور اس کے کون سے پہلو ہیں جو ایک مینیجر کو سامنے رکھنے ہوں گے جب وہ اتارٹی کو ڈیلیگیٹ کرے گا تو ہم نے اتارٹی کے ڈیلیگیشن کے اور ڈی سینٹرلائزیشن کے ان پہلوؤں کو آج دیکھا ہے جو ادارے میں اتارٹی یا اختیارات کو ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے اہم ہیں ہم نے وہ بھی پہلو دیکھے ہیں ڈیلیگیشن کے جو لوگوں کے ذاتی پہلو ہیں جو ان کے رویوں سے جن کا تعلق ہے اس کو بھی دیکھا اور یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم اداروں میں کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے اختیارات کو لوور لیول پہ ڈیلیگیٹ کریں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ادارے کی بہتری کے لیے اور جو ادارے کے مقاصد کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کے لیے مؤثر ہوں گی تو یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ تھا جو ہم نے بات کی ڈیلیگیشن کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کی اور امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اب واضح ہوتی جا رہی ہوں گی اور آپ کے ذہن میں مزید سوال بھی آ رہے ہوں گے keep asking questions keep exploring questions and keep asking the questions why do we need organisation and why do we need such structured organisation right تو آپ اپنے ان چیزوں پر اپنی بکس کو کنسلٹ کیجیے consult people discuss with them اب اگلے لیکچر میں ہم پلاننگ کے بارے میں بات کریں گے اور پلاننگ کو زیادہ ڈیٹیل سے اور ڈیپتھ میں اس کو اینالائز کریں گے سو کیپ ورکنگ خدا حافظ